سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک سا کے بقدر پانی سے غسل کرتے تھے حدیث نمبر آٹھ سو اکہتر مسنت احمد